سہل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے آخر اسے کیا کرنا چاہیے عاصم رضی اللہ عنہ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا پھر جب گھر واپس آئے تو عویم رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا عاصم رضی اللہ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا عویم رضی اللہ عنہ تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا عویم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں یہ مسئلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا چنانچہ عویم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وہی نازل ہوئی ہے جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو آٹھ